پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک ٹھیک بیٹھ چكے تو کہنا شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی